لا ولا قوت الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد و آل محمد و جل فرجہم اجمائین بچپن سے ہم سب نے ایک بات بار بار سنی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے ہم بالکل اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے ہاں مطلب ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ برداشت کرنا خاموش رہنا اور درگزر کرنا ہی ایک اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے لیکن کیا ہو اگر یہ لامحدود صبر اصل میں ایک زہر ہو یہ ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال ہے نا مطلب کیا ہر جگہ ہر قسم کی زیادتی کو سہتے رہنا واقعی حکمت ہے یا یہ محض ہماری کمزوری کو چھپانے کا ایک خوبصورت لبادہ ہے آج کی اس فکری نشست یا ڈیپ ڈائیو میں ہم اس روایتی سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کرنے والے ہیں زبردست اور اس کے لیے ہمارے پاس ماخذ کیا ہے آج ان کا مجموعہ موجود ہے جس کا نام ہے ہم فکری سے ہمراہی تک اور اس کا ایک انتہائی تہل کا خیز مضمون ہے جس کا عنوان ہے تعلقات میں حکمت کے ساتھ انا کا توازن ہم آج یہ کھوج لگائیں گے کہ یعنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ کون سی ریڈ لائن ہے جہاں برداشت کی حد ختم ہو جانی چاہیے بالکل اور جہاں انسان کا اپنا دفاع شروع ہونا چاہیے کیونکہ اکثر لوگ اسی الجھن کا شکار رہتے ہیں صحیح اور ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کب ہماری خاموشی تعلقات کو بچانے کے بجائے ظالم کو مزید ظلم کی شاہ دے رہی ہوتی ہے دیکھیں سید جہازیب آبدی کے اس مضمون کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صبر کے اس روایتی اور میں کہوں گا اندھے تصور کو توڑتا ہے اس تصور نے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو نفسیاتی طور پر کچل دیا ہے او بالکل ہم روزمرہ زندگی میں یہ دیکھتے ہیں جی ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب بس سر جھکا کر ہر زیادتی کو سہنا ہے لیکن یہ مضمون بہت واضح کرتا ہے کہ اسلامی اخلاقیات میں صبر کا تصور بے حص یا غیر معقول نہیں ہے اس میں باقاعدہ ایک شعور ہے ایک اسٹریٹجی ہے یعنی ایک باقاعدہ حکمت عملی ہے بالکل ہر انسان کی اپنی ذات میں عزت وقار اور حق کا ایک دائرہ ہوتا ہے اور یہ دائرہ ایک فطری ریڈ لائن ہے جب یہ لائن کراس ہوتی ہے تو وہاں خاموشی فضیلت نہیں رہتی بلکہ خود پر ظلم بن جاتی ہے سو فیصد آج ہم اس بحث کو محض فلسفے تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اس کے نفسیاتی اور عملی کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارے کے دفتری اور خاندانی معاملات میں کیسے کام کرتا ہے کہ سب سے بڑی الجھن وہیں سے شروع ہوتی ہے جب ہم مطلب مذہبی تعلیمات کو ایک مخصوص اور محدود زاویے سے دیکھتے ہیں ہم نے ہمیشہ قرآن اور احادیث میں صبر اور درگزر کی بے پناہ فضیلت سنی ہے ہوں تو ایک عام ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ بھئی اگر درگزر کرنا اتنا ہی پسندیدہ عمل ہے تو پھر اس کی کوئی حد یا باؤنڈری کیسے ہو سکتی ہے یہی تو مضمون میں سورہ فصلت کی آیت چوتیس کا حوالہ دیا گیا ہے جہاں فرمایا گیا کہ اور اچھے عمل کے ساتھ برائی کو رد کرو وہی بہتر ہے بظاہر تو یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ برائی کے بدلے بھی اچھائی کرو تو پھر یہ ریڈ لائن کا تصور کہاں سے آ گیا یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس آیت کے نفسیاتی پہلو اور مضمون کے تجزیے پر غور کریں تو ایک بہت ہی باریک لیکن اہم فرق موجود ہے اچھا وہ کیا اس آیت میں برائی کے مقابلے میں اچھائی کو ایک حکمت عملی یا تعلقات کو سنوارنے کا ایک موقع کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی حرمت یا اپنے جائز حق کو ہی پامال ہونے دے یعنی اچھائی ایک ٹول ہے خود کو مٹانے کا نام نہیں ہے بالکل صحیح سمجھیں آپ اچھائی کے ذریعے برائی کو رد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا اخلاقی زوال نہیں ہونے دیتے آپ دوسرے شخص کی سطح پر گر کر جواب نہیں دیتے لیکن اس کا مطلب غیر متحرک ہو کر ظلم سہنا قطعی نہیں ہے صحیح جہاں زیب آبدی صاحب یہاں امام علی علیہ السلام کا ایک انتہائی گہرا فرمان نقل کرتے ہیں کہ برداشت اس وقت تک فضیلت ہے جب تک کہ تمہاری عزت اور حق محفوظ رہے واہ برداشت اس وقت تک فضیلت ہے جب تک عزت محفوظ رہے یہ جملہ تو واقعی پورے پیراڈائم کو شفٹ کر دیتا ہے مطلب صبر کا مقصد رشتوں کو اندھا دھند کھینچنا نہیں ہے جی نہیں بلکہ اپنا دفاع کرنا اور شخصیت کا تحفظ کرنا این اسلامی اصول ہے یہ بات بہت وزن رکھتی ہے اگر میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو صبر کی حیثیت کسی گاڑی کے شاک ایبزاربر جیسی ہے ہم, شاک ایبزاربر بہت زبردست مثال ہے اگر آپ ایک ایسی سڑک پر کار چلا رہے ہیں جہاں گڑے ہی گڑے ہیں اور آپ مسلسل شاک ابزاربرز پر بوجھ ڈالے جا رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ٹوٹ جائیں گے اور پھر پوری کا ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا جب کوئی مسلسل بدسلوکی کرتا ہے تو ہمارا مسلسل صبر کرنا ہماری اپنی نفسیات اور عزت نفس کو اسی طرح تباہ کر دیتا ہے میرا تو یہی ماننا ہے اور اس شوق ابزاربر والی مثال کو اگر ہم مزید آگے بڑھائیں تو صرف آپ کی گاڑی کا ڈھانچہ ہی تباہ نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ آپ اس شخص کی نفسیات کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں جو ظلم کر رہا ہے ایک منٹ واقعی وہ کیسے دیکھیں نا جب آپ کسی کی مسلسل زیادتی پر خاموش رہتے ہیں تو آپ اصل میں اسے یہ سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا رویہ قابل قبول ہے نفسیات میں اسے کنڈیشننگ کہتے ہیں آپ دراصل ظالم کے ظلم کو نارملائز کر رہے ہیں او تو ہم خود اس برائی کو پنپنے کی جگہ دے رہے ہوتے ہیں بالکل اسی لیے پیغمبر اکرم اور ایما معصومین کی تعلیمات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اختلافات کو تحمل سے حل کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کا رویہ مسلسل دھوکے جانبداری یا استحصال پر مبنی ہو تو وہاں نرم رویہ برقرار رکھنا بے سود بھی ہے اور نقصان دہ بھی وہاں آپ کو اپنی ریڈ لائن واضح کرنی پڑتی ہے کیونکہ دفاع کرنا کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے خاص طور پر جب آپ کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے لیکن رکیں مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے جی فرمائیں یہ سب باتیں سننے میں اور کتابوں میں پڑھنے میں بہت شاندار لگتی ہیں کہ اپنی ریڈ لائن واضح کریں اور اپنا دفاع کریں لیکن عملی زندگی میں خاص طور پر خاندانی معاملات یا دفتر کی سیاست میں یہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا یہ تو ہے فرض کریں میری ٹیم کا کوئی ایسا ممبر ہے جس کے ساتھ مجھے روز کام کرنا ہے اور وہ مجھے مسلسل چڑچڑا کر رہا ہے یا میرا کریڈٹ لے رہا ہے اب میں غصے میں آ کر اسے اپنا دشمن تو ڈکلیئر نہیں کر سکتی نا ظاہر ہے کیونکہ کل پھر اس کے ساتھ بیٹھنا ہے ہاں تو ہم یہ فرق کیسے کریں گے کہ کون سی ریڈ لائن قریبی لوگوں کے لیے ہے اور کون سی لائن کسی حریف کے لیے کیونکہ یقیناً دونوں کا پیمانہ ایک تو نہیں ہو سکتا یہ بہت ہی کلیدی سوال ہے اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مضمون کا اگلا حصہ اسی الجھن کو سلجھاتا ہے جہاں زیب آبدی صاحب نے قریبی افراد اور حریفوں کے درمیان حد مقرر کرنے کے لیے ایک بہت واضح فریم ورک دیا ہے اچھا وہ فریم ورک کیا ہے جہاں تک ٹیم ممبرز خاندان یا قریبی دوستوں کی بات ہے وہاں صبر اور برداشت کی ریڈ لائن کافی اوپر رکھی جاتی ہے مطلب ہم ان کو زیادہ مارجن دیتے ہیں جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ قریبی رشتوں میں ایک بنیادی اعتماد اور تعلق کی تاریخ موجود ہوتی ہے ہمیں یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہوتا ہے کہ اس شخص کا بنیادی مقصد ہمیں برباد کرنا نہیں ہے صحیح ہو سکتا ہے وہ کسی ذہنی دباؤ میں ہو یا بس اس کا کام کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہو ایگزیکٹلی exactly. اس لیے قریبی افراد کے ساتھ ہم نرمی اور ہمدردی کی زیادہ گنجائش رکھتے ہیں تاکہ تعلق بچایا جا سکے فرق صرف نرمی اور ہمدردی کی گنجائش کا ہے ٹھیک ہے یعنی قریبی لوگوں کے لیے شوق ابزاربر ذرا زیادہ مضبوط رکھنا پڑتا ہے لیکن اگر وہ قریبی شخص باز ہی نہ آئے تو اگر وہ بار بار کام یا تعلق کو نقصان پہنچا رہا ہو تو پھر وہاں بھی اندھا صبر نہیں کرنا مضمون واضح کرتا ہے کہ اگر قریبی شخص کا رویہ مسلسل تخریبی ہو جائے تو پھر مناسب باؤنڈریز یا حدود طے کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے تو پھر باؤنڈری کیسے بنائیں لڑائی کر کے اس کا طریقہ جنگ کرنا نہیں ہوتا بلکہ ایک واضح انتباہ دینا یا عارضی طور پر کچھ فاصلہ اختیار کر لینا ہوتا ہے مقصد تعلق کو توڑنا نہیں ہے بلکہ اس شخص کو یہ بتانا ہے کہ اس رویے کے ساتھ یہ تعلق مزید نہیں چل سکتا یہ تو ہو گئی قریبی لوگوں کی بات اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو واقعی آپ کا حریف ہے یا کوئی ایسا دشمن جس کا مقصد ہی آپ کو نقصان پہنچانا ہے اس کے لیے کیا اصول ہے حریف یا دشمن کے معاملے میں برداشت کی یہ ریڈ لائن بالکل نیچے آ جاتی ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دشمن کے ساتھ معاملات میں بلا وجہ کی نرمی دکھانا خودکشی کے مترادف ہے hmm, کیونکہ اس کی تو نیت ہی خراب ہے بالکل دشمن کے رویے کا بنیادی مقصد ہی آپ کی ذات یا آپ کے مقاصد کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اس صورتحال میں مضمون سورہ توبہ کی آیت چھ کا حوالہ پیش کرتا ہے جو ایک سخت لیکن منصفانہ اصول بتاتی ہے کہ حریف کے ساتھ معاملات میں ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے آپ کو اپنے دفاع کے لیے پوری قوت سے جواب دینا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ یعنی حد سے تجاوز نہیں کرنا موقف طاقت یا انتقام پر نہیں بلکہ انصاف اور حق کی حفاظت پر مبنی ہونا چاہیے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ انصاف کے ساتھ حد سے تجاوز نہیں کرنا یہ سن کر مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے وہ کیوں بلا دیکھیں جب کوئی مجھ پر حملہ کر رہا ہو یا میری جڑیں کاٹ رہا ہو تو اس وقت یہ سوچنا کہ مجھے دفاع تو کرنا ہے لیکن انصاف کے اندر رہ کر یہ بہت مشکل ہے اس وقت تو انسان کہتا ہے کہ بس اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے یہ ایک فطری رد عمل ہے بالکل اور جب ہم ڈٹ کر کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں تو لامحال یعنی ایگو جاگ اٹھتی ہے اور ہم نے ہمیشہ یہی پڑھا اور سنا ہے کہ انا تو ہر برائی کی جڑ ہے یہ انسان کو تنہا کر دیتی ہے رشتوں کو کھا جاتی ہے ہم ہم لیکن جب میں یہ مضمون پڑھ رہی تھی تو اس نے انا کا ایک ایسا مثبت پہلو پیش کیا جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا میں تو سوچ میں پڑ گئی تھی جی اور عام معاشرتی رویے میں ہم نے انا کے لفظ کو تکبر غرور اور اپنی بات منوانے کی ضد کے ساتھ نتھی کر دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بات پر اڑا ہوا ہے وہ انا پرست ہے جی بالکل ہم فوراً اس پر لیبل لگا دیتے ہیں لیکن سعید جہانز وابدی صاحب اس تحریر میں ایک بالکل مختلف اور گہرا زاویہ لاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسانی تعلقات میں انا یا خودی کا ہونا محض ایک آپشن نہیں ہے بلکہ ناگزیر ہے آپ کے اندر اپنی ذات کا احساس ہونا چاہیے تو پھر یہ انا بری کب نہیں ہوتی فرق صرف یہ ہے کہ یہ انا دوسروں کو نیچا دکھانے تکبر کرنے یا بلا وجہ سختی کا نام نہ ہو بلکہ یہ مثبت انا آپ کے اندر کے شعور آپ کے ذاتی وقار اور آپ کے حق کے دفاع کی ایک شکل ہونی چاہیے صحیح جب کوئی آپ کی توہین کر رہا ہو تو جو چیز آپ کو کھڑے ہونے اور یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ مجھے یہ رویہ قبول نہیں وہ دراصل یہی مثبت انا ہوتی ہے طنز تکلیف اور ناانصافی کے خلاف یہی انا ریڈ لائن بنتی ہے زبردست اس پر میں ایک اور مثال شیئر کرنا چاہوں گی جو میرے ذہن میں آ رہی ہے تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے یہ جو مثبت انا کا تصور ہے یہ بالکل انسانی جسم کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کی طرح کام کرتا ہے بہت خوب ذرا اس کو مزید واضح کریں دیکھیں اگر ہمارے جسم میں مدافعتی نظام نہ ہو تو ہم کسی بھی چھوٹے سے وائرس یا بیکٹیریا کے سامنے بے بس ہو جائیں گے ہر چھوٹی بیماری ہمیں ختم کر سکتی ہے بالکل ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے اسی طرح انسانی شخصیت میں اگر یہ مثبت انا یا خودی موجود نہ ہو تو ہر شخص کا طنز ہر ناانصافی ہر بدسلوکی ہماری شخصیت کو کچل کر رکھ دے گی ہماری یہی مثبت انا وہ مدافعتی نظام ہے جو باہر سے آنے والے جذباتی اور نفسیاتی حملوں کے خلاف ایک دیوار ایک ریڈ لائن بناتی ہے واہ یہ مدافعتی نظام والی تمثیل واقعی اس پورے فلسفے کو بہت خوبصورتی سے کھول دیتی ہے اور اگر ہم اسی طبی تمثیل کو تھوڑا اور باریک بینی سے دیکھیں تو اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا کہ کہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گا انا کب منفی ہو جاتی ہے جسمانی مدافعتی نظام جب ضرورت سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے تو ہم ایسے آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں او ہاں جس میں جسم اپنے ہی خلاف کام کرنے لگتا ہے بالکل اس بیماری میں جسم کا دفاعی نظام اپنے ہی صحت مند قلیوں کو دشمن سمجھ کر ان پر حملہ شروع کر دیتا ہے بالکل یہی حال ہماری انا کا بھی ہے جب یہ مثبت انا ضرورت سے زیادہ بڑھ کر تکبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ انسان کے اپنے ہی قریبی اور صحت مند رشتوں کو اپنے ہی دوستوں اور خاندان کو دشمن سمجھ کر تباہ کرنا شروع کر دیتی ہے ہوں یعنی مسئلہ مدافعتی نظام کے ہونے یا نہ ہونے میں نہیں ہے مسئلہ اس کے متوازن ہونے میں ہے بالکل صحیح لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم عملی زندگی کے کسی شدید جذباتی لمحے میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت ہماری انا ہمارا دفاع کر رہی ہے یا وہ ایک آٹو امیون بیماری بن کر ہمارے ہی رشتوں کو کھا رہی ہے ہم اپنے اندر یہ شعور کیسے بیدار کریں اور اس توازن کو کیسے قائم رکھیں اس توازن کو قائم رکھنے کا واحد پیمانہ عقل شعور اور بصیرت ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں جہاں زیب آبدی صاحب کا مضمون اپنے عروج پر پہنچتا ہے اسلام ہمیں اندھا صبر نہیں سکھاتا اور نہ ہی ہر بات پر بھڑک اٹھنے والا اندھا غصہ سکھاتا ہے صحیح اسلام ہمیں اپنے اعمال اور رد عمل میں شعور لانے کی دعوت دیتا ہے یعنی ایک شعور سے بھرا ہوا رد عمل جب آپ کے سامنے کوئی ناگوار صورتحال پیش آئے تو آپ کو اپنی عقل سے یہ تولنا ہوتا ہے کہ اس وقت کتنا صبر درکار ہے کتنی درگزر کرنی ہے اور کتنی حکمت استعمال کرنی ہے یہ سب عناصر ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن ہر مختلف صورتحال میں ہر مختلف شخص کے سامنے ان کا تناسب ان کی مقدار مختلف ہوتی ہے یعنی تعلقات اور رشتوں کے لیے کوئی ایک طے شدہ میتھمیٹیکل فارمولا نہیں ہے کہ بھئی ہر انسان کے ساتھ ہر بار دو گرام صبر کرنا ہے اور چار گرام غصہ دکھانا ہے جی بالکل نہیں ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے یہ سراسر صورتحال اور سامنے والے شخص کی نیت پر منحصر ہے سو فیصد ہر انسان کو اپنی بصیرت سے اپنی عقل سے موقع پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ وہ وقت ہے جہاں مجھے نرمی سے کام لے کر مسکرا کر آگے بڑھ جانا چاہیے یا یہ وہ مقام ہے جہاں مجھے رک کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی حدود قائم کرنی ہے صحیح جب آپ ظلم مسلسل طنز یا ناانصافی کے خلاف اپنی عزت اور اپنے حق کا تحفظ کرتے ہیں تو اسے ہرگز تکبر نہ سمجھیں وہ آپ کی خودی کا آپ کی اس مثبت انا کا جائز اور شرع تقاضا ہے جس کا اسلام نے آپ کو حق دیا ہے زبردست تو اگر ہم سید جہانزیب آبدی کی کتاب ہم فکری سے ہم راہی تک کے اس طاقتور مضمون کا ایک جامع اور مکمل خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے جو صبر کی غیر مشروط اور لامحدود تعریف سن رکھی ہے اسے اب اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے بالکل اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے ہم نے آج یہ سمجھا کہ صبر اور برداشت کے اسلامی تصور میں حکمت عقل اور حالات کی نزاکت کا کتنا گہرا عمل دخل ہے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر انسان کے وقار اور حق کی ایک واضح ریڈ لائن ہوتی ہے اور یہ کہ ہر شخص کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا جی بالکل قریبی دوستوں فیملی اور ٹیم ممبرز کے لیے نرمی کی گنجائش ان کے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے لیکن جہاں بات ایسے رویوں کی ہو جن کا مقصد مسلسل نقصان پہنچانا یا آپ کو گرانا ہو تو وہاں خاموش رہ کر ظلم سہنا اسلام نہیں ہے وہاں حکمت سے بھرپور اور منصفانہ دفاع لازمی ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس پوری گفتگو کی عملی افادیت کو آج کے جدید دور کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی اہمیت اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر انسان کے پاس معلومات کا سیلاب ہے کام کی جگہوں پر دفتروں میں حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بے پناہ ذہنی دباؤ اور مسابقت کا ماحول ہے ہے بالکل ہما وقت ایک پریشر رہتا خاندانی مسائل اور سماجی رشتے پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور الجھے ہوئے ہو چکے ہیں ایسے میں جہاں آبدی صاحب کے بیان کردہ یہ اصول ہمارے لیے ایک نفسیاتی نقشہ راہ یا روڈ میپ کا کام دیتے ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹریمس پر نہیں جانا ہمیں نہ تو ہر وقت جذباتی ہو کر سب کچھ برداشت کرنے والا ایک ڈور میٹ بننا ہے اور نہ ہی ہر وقت تلوار نکال کر ہر کسی سے لڑنے مرنے پر تیار رہنا ہے ہمیں عقلی طور پر یہ جانچنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ کس رویے پر درگزہ کرنا ہمارے تعلقات اور ہماری نفسیات کے لیے بہتر ہے اور کہاں وہ لکیر کھینچنی ہے جس کے پار جانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی بے شک یہ توازن واقعی زندگی کو ایک غیر معمولی سکون دے سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو سمیٹیں میں ایک بہت ہی چبھتا ہوا یا یوں کہہ لیں کہ ایک گہرا سوال اپنے اور سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جی ضرور ہم نے آج بڑی تفصیل سے صبر کی حدوں ریڈ لائنز مثبت انا اور دفاع کی بات کی ہے لیکن ذرا پوری ایمانداری سے اپنے اپنے گربانوں میں جھانک کر سوچئے کیا کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تصادم کے خوف یعنی فیئر آف کانفرنٹیشن کا شکار ہوتے ہیں اور اسی لیے خاموش رہتے ہیں یہ تو بہت بڑا سوال ہے جی کیا واقعی ہم اسلام کے بتائے ہوئے حکمت والے صبر پر عمل کر رہے ہیں یا اپنی کمزوری اور خوف کو چھپانے کے لیے اسے محض صبر کا ایک خوبصورت نام دے کر حقیقت سے فرار اختیار کر رہے ہیں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جن مقامات پر ہم نے آج تک خاموشی اختیار کی ہے وہ دراصل کیا تھیں واقعی یہ وہ کڑوا سوال ہے جس کا جواب باہر سے کوئی نہیں دے سکتا ہم میں سے ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے بالکل سید جہاں زیب آبتی کے اس بصیرت افروز مضمون نے یقیناً ہمارے ذہنوں کے کئی بند دریچے کھولے ہیں اور تعلقات کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہے آج کی اس فکری نشست میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع ایک نئی کتاب اور ایک نئی کھوج کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ خدا حافظ